اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ارائیت اللذی یکذب بالدین کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو جزا کو جھٹلاتا ہے فذالک اللذی یدعو الیتیم تو یہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے ولا یحض علی طعام المسکین اور مسکین کے کھانے پر ابھارتا نہیں ہے فوین للمسلین تو ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے اللہ دین ساہون وہ جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں اللہ دین یوراون وہ جو ریا کاری کرتے ہیں وہ تومعون اور عام برتنے کی عام استعمال کی چیز روک لیتے ہیں دیتے نہیں